السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال قال صلى الله تعالى وسلم اور بھائی اور دوستو اس دنیا میں اس کائنات میں ہر چیز بنی ہوئی ہے کوئی چیز خود بخود نہ بنتی ہے نہ مٹتی ہے ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شدھ ہیچ آہن خنجرے تیغ نشد یہاں کوئی چیز خود و خود نہ بنتی ہے نہ وہ مٹتی ہے صرف ایک ہے جو بنا ہوا نہیں جو بننے سے بھی پاک ہے جو مٹنے سے بھی پاک ہے جو فنا سے بھی پاک ہے اور جو زمان و مکان سے پاک ہے اور وہ صرف اللہ ہے آسمان ہو یا اس کی بلندیاں زمین ہو یا اس کی پستیاں دریائیں ہوں یا ان کی روانیاں سمندر ہوں یا ان کی تغیانیاں ان کے پیچھے ایک ذات ہے ایک ذات ہے ایک اللہ ہے ایک اللہ ہے جس نے آسمان کو چاہا بلند کر دیا رفع سم کہا فسواہا زمین کو چاہا اسے نیچا کر کے پست کر کے بچھا دیا والارض بعد ذلك دحاها پانیوں کو چاہا آسمان سے بھی برسایا انزل من سما ماء زمین سے بھی نکالا وفجرنا الارض اون زمین سے بھی نکالا آسمان سے بھی نکالا زمین میں خزانہ کر کے جمع بھی کیا کہیں اسے میٹھا کر دیا فرات فور شراب اسے کڑوا کر دیا اجاج کہیں دونوں کو کٹھا کر کے آپس میں ملنے نہ دیا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان کہیں ان کو ملنے نہیں دیتا میٹھے کی مٹھاس کڑوے کی کڑواہٹ کسیلے کا کسیلا پن اور میرے بھائیو ہواؤں میں کبھی سر سر کبھی صبا کبھی عقیم کبھی نسیم کبھی مرسلات کبھی آصفات کبھی خاصفات کبھی حاملات یہ جو شکلیں ہیں جہاں ہیں کبھی نفع میں کبھی نقصان میں کبھی بلندی میں کبھی پستی میں ان میں سے کسی چیز کا کوئی ذاتی ارادہ اور ذاتی طاقت اور ذاتی تصرف اور ذاتی فعل نہیں ہے فعال ایک فعال ایک کیسا فعال ہے لما یورید فعال لما یورید جو چاہے کر دے لا عما يفعل کوئی ہے جو اس سے پوچھ سکے کہ یہ کیوں کیا وہم يسألون ساری کائنات پوچھی جائے گی اس سے پوچھا جائے گا ایک ہے صرف ایک ہے جس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا وہ اپنے ارادوں میں خود مختار ہے اپنے تصرفات میں خود مختار ہے کوئی اس کی ٹکر کا نہیں ہے ہل تعلم لہو سمیا ہے کوئی اس کے مقابلے میں اللہ ہم سے پوچھتا ہے تمہیں کوئی نظر آیا اللہ تعالیٰ کہتا مجھے تو نظر کوئی نہیں آیا تمہیں کوئی نظر آیا تو بتا دو تم بڑے سائنس میں ترقی کر چکے ہو ہل تعلم لہو سمیا ہے کوئی نہیں اگر کوئی ہوتا تو کیا ہوتا اگر کوئی ہوتا تو کیا ہوتا لو کان جیسے دو بادشاہ دنیا میں لڑتے ہیں کتنے امن کے معاہدے ہوتے ہیں کتنے امن کی قراردادیں پاس ہوتی ہیں پھر بھی جب دو طاقتیں بڑھتی ہیں تو اس کائنات کا روز ازل سے قانون ہے وہ ٹکرائے بغیر نہیں رہ سکتی تو تم دنیا میں دیکھتے ہو چھوٹا سا بادشاہ طاقت میں آتا ہے وہ دوسرے کو جا کر گلے پڑتا ہے اگر اس تیرے اللہ کے سوا کوئی اور اللہ ہوتا تو ان میں بھی ضرور ٹکر ہوتی ان میں بھی ضرور لڑائی ہوتی والا باد آباد اہ آباد پھر کبھی کوئی جیت جاتا کبھی دوسرا ہارتا کبھی دوسرا جیتتا اور پہلا ہارتا اور یہ ساری کائنات میں ایک خلل اور ایک تباہی اور بربادی کا تم منظر دیکھتے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا کہ اس کے پیچھے ایک ہے قل ہو اللہ ہو احد ایک احد ایک واحد ایک کیسا ایک جس کا شریک نہ ہو احد کیسا ایک جس کا مثل کوئی نہ ہو جس کی شریک مرا خلق اللہ من نے کوئی ہے جو تیرے رب کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھائے ان تم الخالقون تم بناتے ہو اللہ بناتا ہے ان تم تزرا ام نحن الزارعون تم اگاتے ہو اللہ اگاتا ہے من المزن ام نحن المنزلون آسمان کا پانی تم برساتے ہو اللہ برساتا ہے ان تم ان تم شجر تھا ام نحن المنشئون درخت میں آگ تم رکھتے ہو کہ اللہ رکھتا ہے بولو بولو بولو کوئی ہے کوئی نہیں اللہ ہے کوئی اللہ کے سوا نہیں تو پھر پھر کیا کرتے ہو بل ہم قوم یا اے پاکستان والوں نے مجھے چھوڑ دیا مجھ سے منہ موڑ گئے اور اپنی جیسی مخلوق کی چوکٹ پہ جا گرے الاحم اللہ کوئی ہے تیرے رب کے سوا کوئی نہیں پھر کیا کرتے ہو بل اکثر لا یعلمون پھر بھی تم مجھے نہیں پہچانتے ہو الاحم اللہ کوئی ہے اللہ کے سوا نہیں کلی لما تذکرون کرون پھر بہت تھوڑے ہیں جو مجھے یاد رکھتے ہیں اے اللہ کوئی ہے کوئی ہے نہیں کا کوئی ہے تو ہاتھو برہان کم ان کم تم صادقین کوئی ہے تو لاؤ کوئی ہے تو دکھاؤ کوئی ہے تو لاؤ میرا اللہ زمین توڑے گا آسمان توڑے گا انسانوں کو مارے گا پانیوں کو مارے گا ہواؤں کو مارے گا ادھر شم سکوت سورج مرا وہ ادھر نجوم ان قدرت ستارے مرے ادھر سما ان فطرت آسمان مرا وہ عید کبا کے منتفرت ستارے مرے وہ عید بہار و سجرت وہ عید بہار و فجرت سمندروں کو موت آ گئی ادا زلزل اردو زمین پہ موت آ گئی سیرت پہاڑوں پہ موت آ گئی اور القمر اور اور کیا ہوا چاند پہ موت آ گئی یہ سب کو موت دی انسان کیا جنات کیا کل من علیہ فان آسمان تڑا دیے انہیں توڑ دیا پرزے پرزے کر دیا کیسے ہو گئے کیسے ہو گئے کیسے ہو گئے جیسے واہیا للسراهية فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا یہ میرے رب کی طاقتور تعبیرات ہیں القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وہ وہ وہ وہ دن کون سا دن وما ادراک ما یوم الدین کون سا دن کون سا دن وما ادراک ما الحاقہ کون سی چیخ کون سے کان پھاڑنے والی آواز وما ادراک ما القارعہ کون سی حقیقت کون سی حقیقت رما ادرا کمل حقا یہ سب کچھ میرا اللہ کرے گا پھر آسمان آسمان والوں کو موت دے گا پھر جبریل کو مارے گا مکھائیل کو مارے گا اسرافیل کو مارے گا عرش کے فرشتوں کو مارے گا پھر ملک الموت سے پوچھے گا کون باقی کہے گا یا اللہ تو باقی تیرا غلام باقی میرا اللہ گا مت کا کمیت مر بھی میری ایک مخلوق ہے تجھے بھی مرنا ہے اور سب کو مرنا ہے سب کو موت دے دی پھر میرا اللہ کہے گا کان علی شریک انقلیت ہے کوئی میرا شریک ہے تو اب آؤ من علی شریک ان فلیات کوئی میرا شریک ہے تو او پھر کہے گا من کان علی شریک ان کوئی میرا شریک ہے تو او عین الملوک کدھر ہیں بادشاہ عین الجبارون کدھر ہیں ظالم عین المتکبرون کدھر ہیں تکبر کرنے والے لمن الملک اليوم آج کون بادشاہ ہے کوئی ہو تو جواب دے میرا اللہ کہے گا للہ الواحد القہار آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے وہ اللہ جو زمینوں پہ حاکم اور وہ اللہ جو آسمانوں پہ حاکم اور وہ اللہ جو مشرق اور مغرب پہ حاکم اور وہ اللہ جو شمال و جنوب پہ حاکم اور وہ اللہ جو رات کے اندھیروں کا خالق اور وہ اللہ جو دن کے اجالوں کا خالق اور وہ اللہ جو ہواؤں کی لہروں کا مالک اور وہ اللہ جو سمندر کی موجوں کا مالک اور وہ اللہ جو ساتوں سمندروں پہ قابض اور سارے دریاؤں پہ قابض اور ساری کائنات پہ قابض وہ اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے ملیک ہے قادر ہے قدیر ہے مقتدر ہے عالم ہے علیم ہے علام ہے طاہر ہے قہار ہے جابر ہے جبار ہے وہ اللہ اللہ وہ جو ساری کائنات کا واحد شہنشاہ ہے وہی اللہ انسانوں کا بھی بادشاہ ہے وہی اللہ انسانوں پر بھی حکمران ہے انسانوں پر انسانوں کے حکومت نظر آتی ہے اصل میرا اللہ ہے اصل میرا اللہ ہے اصل میرا اللہ ہے ان الملک للہ لله ملك السماوات سماوت له ما في السماوات وما فل ارب ایک اللہ و الملك ولہ تمہارے نبے میرے کائنات کے نبی کی دعا ول کبریا ول والخلق ول امر والنهار وما سکنا وما سکن کی ہم لاہ خلق اللہ کی امر اللہ کا دن اللہ کا رات اللہ کی دن رات میں بس والی مخلوق اللہ کی آسمان اللہ کا جو اللہ ساری کائنات کا حاکم ہے وہی اللہ میرا اور آپ کا بھی حاکم ہے جیسے ساری کائنات نے اللہ کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے اللہ مجھ سے آپ سے مطالبہ کرتا ہے میرے آگے سر جھکا میرا بن کے چل جیسے کائنات پر اس کا قبضہ اور اسی کے امر سے چلتی ہے انسانوں کی عزت اور ذلت آسمانی فیصلے زندگی اور موت آسمانی فیصلے تباہی آبادی آسمانی فیصلے جنگ اور امن آسمانی فیصلے مہنگائی اور سستائی آسمانی فیصلے یہ آسمان کے فیصلے ہیں محبت اور نفرت آسمانی فیصلے برکت بے برکتی آسمانی فیصلے یہ آسمان سے فیصلے اترتے ہیں یہ انسان استعمال ہوتے نظر آتے ہیں فیصلے آسمان سے اترتے ہیں اللہ کائنات پر جیسے حاکم ہے انسانوں پر بھی اللہ حاکم ہے انسانوں پر بھی اللہ حاکم ہے لا غالب الا اللہ لا غالب الا اللہ اللہ ہی ہے جو غالب ہے غلاب ہے اس کے آگے نہ کوئی جم سکا نہ کوئی ٹک سکا نہ کوئی ٹھہر سکا جو ٹکرایا ختم الم تر ارم لم في في في البلاد البلاد وثمود الذين الذين جابوا بالواد وفرعون طغوا ترقی فصال جاب وخر بلوات اللہ فغل اختر وساتا آزاد الم فعل ربك بعاد بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا أنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة كانت ظالمة وكم وكأي من قرية عطت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا ان ساري ايات کا ایک خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے میرے بندو میں نے بڑی بڑی قومیں برباد کی ان کی طاقت کام نہ آئی ان کی تدبیر کام نہ آئی ان کی صنعت و حرفت کام نہ آئی ان کی حکومتیں کام نہ آئیں میں اغنا انی میلیہ حلق انی سلطانیہ نہ ان کا مال انہیں بچا سکا نہ حکومت انہیں بچا سکی جب اللہ نے پکڑا وہ اخذ ربی کا ادا القرا وہی ظالمہ رب جب پکڑتا ہے ان نبت شرب کل شدید بڑی طاقت سے پکڑتا ہے پھر اس سے کوئی بچ نہیں سکتا پہل ترا من باقیہ یہ اللہ نے پکڑا اور ان کو اللہ نے چھوڑا انہیں اللہ نے اونچا کیا انہیں اللہ نے نیچا کیا ان کو اللہ نے عزت دی ان کو اللہ نے ذلیل کیا یہاں اللہ نے محبت اور یہاں اللہ نے نفرت پھیلائی یہاں اللہ نے امن قائم کیا یہاں جنگ قائم ہوئی کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی قانون ہے کیا یہ کوئی اندھے فیصلے ہیں یا پیچھے کوئی تدبیر ہے کوئی تصرف ہے کوئی پیچھے نظام ہے یا پاکستان کی گندم ختم ہو گئی یا اپنے آپ ہو گیا زمین کا پانی نیچے چلا گیا کیا اپنے آپ ہوا اور اور سوری ساری کی ساری قوم خوف کا شکار ہو گئی یہ اپنے آپ ہو گیا یہ اس کے پیچھے کوئی قانون ہے یہ اس کے پیچھے کوئی نظام ہے دریاؤں کے پانی خشک ہو گئے یہ خود بخود ہو گیا پوری دنیا میں سب سے بڑا زرعی ملک ایسی زراعت اور ایسی زمین پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں چھ بر اعظم پھرنے کا بات بتا رہا ہوں اور زمین کے ماہرین کی بات بتا رہا ہوں میری باتوں معتبر نہیں جو زمین کے ماہرین ان سے میں نے سنا ایک زمین کا ماہر مجھے مکہ میں مل ملا اس نے کہا پوری دنیا میں سب سے اعلی زمین پاکستان والوں کے پاس ہے ایسی دھرتی پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں پھر وہاں گندم نہ ہو گندم ملے نہیں آٹا لائن میں ملے اور دودھ ناپید ہو کیا یہ خود بخود ہو گیا کہ اس کے پیچھے کوئی قانون ہے یہ نظام بنا رہا ہے چلا رہا ہے اٹھا رہا ہے گرا رہا ہے یا یہ اندھا قانون ہے نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں اس کائنات میں کوئی اندھا قانون نہیں کوئی اندھا قانون نہیں کوئی اندھا قانون نہیں عزت آتی ہے ایک نظام ذلت آتی ہے ایک نظام مہنگائی آتی ہے ایک نظام ہے چیزیں سستی ہوتی ہیں ایک نظام ہے امن آتا ہے ایک نظام ہے فساد ہوتا ہے ایک نظام ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے یہاں انسانی علم خاموش یا انسانی علم اندھا یا انسان کچھ نہیں جانتا دانشور اکٹھے ہیں امن لاؤ غلے لاؤ امن لاؤ غلے لاؤ سارے دانشور جمع ہیں اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی جہاں غلہ بھی موجود ہے اور سب کچھ موجود ہے وہاں بھی ہلاکتیں اور تباہیاں اور بربادیاں اور خودکشیاں جاپان جیسا ترقی یافتہ ملک لوگ اکٹھے اجتماعی خودکشیاں کرتے ہیں باقاعدہ اشتہار آتا ہے فلاں جگہ پر ہم خودکشی کے لیے جمع ہو رہے ہیں خواہش مند حضرات تشریف لائیں اور کٹھے پچاس اور کٹھے دس اور کٹھے بیس اور کٹھے سو خودکشیاں کر رہے ہیں جنہوں نے ساری دنیا کو ٹیکنالوجی میں ان کے گھٹنے ٹکوا دیے اور وہ بادشاہ بن گئے وہاں وہاں وہاں پیسے کی کمی تو نہیں ہے غلے کی کمی تو نہیں ہے وہاں خودکشیاں ہیں اور اجتماعی ہیں انیس سو اٹھانوے میں میں ہیوسٹن میں تھا سو بڑے آدمیوں نے اکٹھی خودکشی کی اکٹھی یہ وہ لوگ تھے جن میں سے ہر آدمی ایک لاکھ ڈالر سے زیادہ کمانے والا تھا کم سے کم ان میں کمانے والا وہ تھا جو ایک لاکھ ڈالر سالانہ کماتا تھا ایک لاکھ ڈالر سالانہ امریکہ کا مالدار آدمی ہوتا ہے فقیر نہیں بڑا مالدار ہوتا ہے ایک لاکھ لاکھ سے اوپر کمانے والے سو آدمی اکٹھے بیٹھ کر انہوں نے خودکشی کی ہے کیا ہوا یہ کیوں ہو رہا ہے اس کا جواب انسانوں کے پاس کوئی نہیں ہے اس کا جواب انسانی کتابوں میں کوئی نہیں ستور میں کوئی نہیں صفحات میں کوئی نہیں دماغ میں کوئی نہیں افکار میں کوئی نہیں اللہ جواب دے گا اللہ جواب دے گا اللہ کے پاس جواب ہے رسولوں کے پاس جواب ہے نبیوں کے پاس جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں جو سارے جو سارے کائنات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر اور سب سے اجمل اور سب سے اکمل اور سب سے اشرف اور سب سے احسن اور سب سے سب سے انور سب سے ابہا ان کے لیے ہر لفظ چھوٹا ہے اور وہ ہر جگہ پر اپنے مقام میں الفاظ کی تعبیرات سے اوپر ہیں انسانوں کے پاس افعال سے زیادہ کوئی لفظ نہیں کسی کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے آسن اور اجمل اور اکمل اور انور اور اشرف اور عالم اور اسکا اور اطہر اور انقا اور آدب پر میرا نبی ان ہر لفظ کو میں جب سامنے پیش کرتا ہوں تو میرے رب کی عزت کی قسم الفاظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں اور میرے نبی کا قد بڑا ہو جاتا ہے میں جب میں جب آپ کی شرافت کو سوچتا ہوں تو اشرف چھوٹا میرے نبی کی شرافت بڑی میں جب علم کو سوچتا ہوں تو عالم چھوٹا اور میرے نبی کا علم بڑا جب میں نورانیت کو سوچتا ہوں تو انور چھوٹا اور میرے نبی کا نور بڑا اور جب میں جب میں جب میں پاکیزگی کی اور تہارت کو سوچتا ہوں تو اطہر چھوٹا اور میرے نبی کی تہارت زیادہ اور جب میں اور جب میں جب میں تزکیہ کو سوچتا ہوں تو اچکا چھوٹا اور میرے نبی کا قد بڑا ہر ہر ہر ہر لفظ میں میں جب حسن کو سوچتا ہوں تو احسن چھوٹا میرے پاس حسن کو بیان کرنے کے لیے احسن سے بڑا لفظ کوئی نہیں اجمل سے بڑا لفظ کوئی نہیں اس لیے حسان نے یہ دو لفظ بیان کر کے اپنی آجری کا اعتراف کیا اس سے آگے لفظ کوئی نہیں اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیری شان اس سے بلند ہے تو میں تمہیں اجمل سے زیادہ کہہ نہیں سکتا کہ میرے پاس یہ اٹھائیس انتیس حروف ہیں اور ان سے بننے والے الفاظ ہیں ان الفاظ میں جو سب سے خوبصورت اور سب سے اعلیٰ لفظ تھا وہ احسن تھا وہ اجمل تھا وہ میں تیرے لیے لایا تو ہوں پر تو اس سے بلند ہے وہ احسن من کا لم ترا قط عینی وہ اجمل من کا لم تری دن نسا خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء واہ حسان کے قربان جاؤں کمال کر دیا کہ ان کا قد خلقت کما کماتا یہ ایک جملہ ایک جملہ کیا مت تک جتنی نعتیں لکھی جائیں گی کیا مت تک جتنی نعتیں لکھی جائیں گی اردو میں اور عربی میں اور فارسی میں اور ہندی میں اور سندھی میں اور بلوہی میں اور بلوچی میں بلوچی میں اور انگریزی میں اور فرانسیسی میں یہ ایک مصرا یہ ایک مصرا کا ان کا کما کماتا ساری دنیا میں جتنا نعتیہ کلام لکھا گیا گیا لکھا جا رہا لکھا جائے گا یہ ایک جملہ اس پر بھاری رہے گا بھاری رہے گا بھاری رہے گا وزنی رہے گا وزنی رہے گا وزنی رہے گا پر حسان بھی اپنی آجزی کو بتا رہا ہے کہ احسن سے زیادہ میرے پاس لفظ کوئی نہیں اور تو حسن میں لفظ احسن سے اونچا نظر آ رہا ہے تیرے جمال کو بتانے کے لیے اجمل سے بڑا میرے پاس لفظ کوئی نہیں پر تو جمال میں اس سے بڑا نظر آ رہا ہے تو اس سے بڑا نظر آ رہا ہے اس لیے اس لیے اس لیے میرے نبی نے میرے رب نے کہا اوہ الا عبده ماں اوہا ماں اوہا ماں اوہا کیا مطلب ہے زور لگاتے رہو زور لگاتے رہو تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں نے اپنے نبی کے سینے پر کیا کیا علم اتارے کیا کیا فیضان کیے اور کیسے کیسے اس کو میں نے معرفت اور معرفت اور علم اور شریعت اور میں نے کیسے کیسے اس کو اسرار اور رموز اور کیسے کیسے میں نے اس کے سامنے سے علم کے پردے ہٹائے ماں اوہا ہاں اس لیے اللہ نے اللہ تو اللہ ہے نا اس کی تعبیرات اگر بات مال لا جواب لا زوال بے مثال تو وہ نے کہا ماں او ہن زور لائی رکھو کا بل بل لگ گیا رہو سارے جہان دے ادیب مصنفین اب سارے زور لگاتے رہو ماں او ہا کو نہیں پکڑا جا سکتا ماں او ہا کو نہیں پکڑا جا سکتا بلند بلند بلند ان کلا عظیم سبحان اللہ کیا تعبیر ہے کیا کمال ہے بتانا تھا تیرے اخلاق بڑے اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہماری طرح نہیں استعمال کیا افعل اللہ افعال عظیم اب سوچتے رہو تمہارے تصور تخیل تصنیف تعلیف اور تمہاری تقریر تحریر میرے نبی کے اخلاق کو پکڑ نہ سکے گی اللہ لام اعلی ان کاف لام اعلی اور خلق عظیم اب زور لگاتے رہو تم جتنا مرضی سوچو تصور کرو تم میرے نبی کے اخلاق کی بلندیوں تک نہ پہنچ سکتے ہو نہ پا سکتے ہو نہ پتہ چلا سکتے ہو اتنے عالی مقام پر میں نے اپنے حبیب محبوب رسول کو بلند کیا محبت میں معرفت میں کمال کبھی محمد کبھی احمد کبھی حاشر کبھی عاقب کبھی ماہی کبھی فاتح کبھی خاتم کبھی فاح کبھی ابو القاسم کبھی شاہد کبھی مبشر کبھی نذیر کبھی اللہ کبھی سراج منیر کبھی رحمت للعالمین کبھی مزمل کبھی مدفر کیا خوبصورت نام میرے اللہ نے اپنے حبیب کو دیے ہیں یا ایوہ المزمل قم اللیل الا کلیلہ یا ایوہ المدفر فأنذر وربك فكبر يا يا أيها, أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا میرے میرے اللہ اللہ کی دی ہوئی نذیرا سراجمنی لقب اور نام اور تعریف اور توصیف اور نعت ہے جو میرا اللہ اپنے حبیب کی بیان کر رہا ہے یہاں آ کر علم کی انتہا شرافت کی انتہا ہر چیز میں میرا نبی بلند ہے الفاظ نیچے اور ان سے اوپر الفاظ نیچے وہ ان سے اوپر جیسے کوئی آدمی بڑا ہو جائے نا بڑا قد بڑا ہو جائے تو اپنا کرتا چھوٹا اپنی شلوار چھوٹی اب ہے اپنے لیکن چھوٹی ہو رہی یہ مثال ہے یہ وہاں فٹ نہیں آ رہی ایک مثال دے رہا ہوں مثال کہ ہے اپنا لیکن چھوٹا پڑ رہا ہے ایسے ہی ایسے ہی یہ جتنے حروف ان سے بننے والے لفظ جب ان کو تم اللہ کے نبی کی ذات کے سامنے پیش کرو گے تو یہ چھوٹے پڑ جائیں گے اور اللہ کا نبی اس سے اونچا چلا جائے گا اس سے بلند ہو جائے گا اس سے اعلیٰ اس سے اجمل اس سے برتر وہی وہی وہی اجمل اور افضل اس سے آگے کلمات نہیں حروف نہیں الفاظ نہیں یہ یہ ہے یہ ہے جو سارے عالم کو یہ جس نے اقدا کھول کے دکھایا اور یہ وہ ہے جو اللہ پاک کا علم لے کر آیا اور اس نے یہ مسئلہ حل فرمایا کہ یہ ذلت کیوں آتی ہے یہ عزت کیسے آتی ہے برکتیں کیسے آتی ہیں تباہی کیوں آتی ہے آبادی کیسے ہوتی ہے بستیاں کیوں اجڑ گئیں شہر کیوں مٹ گئے زلزلے کیوں آئے ہوائیں پاگل کیوں ہوئیں پانی کیوں طوفانوں میں بدلے آسان سے بجلیاں کیوں کڑکی سائے کا کیوں سائے کا کیوں گری کھوپڑیاں کیوں اڑ گئیں اور تن سر سے جدا کیوں ہو گئے یہ کیا ہے یہ کیسے ہے انہوں نے کہا جی زمین میں زلزلہ آیا تو سمندر میں موجیں اٹھی اور سونامی طوفان آ گیا یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن اگلا سوال ہے کیوں کیوں کس لیے کیوں یہ کیوں ہوا ہے کیوں کا جواب انسان کے پاس کوئی نہیں ہے کیوں کا جواب انسان کے پاس کوئی نہیں ہے یہاں میرا نبی آیا میرے نبی کا قرآن آیا اور اس نے خبر دی زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس جو تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو اس کی وجہ سے تمہاری خوشیوں میں بھی فساد ہے تمہارے پانیوں میں بھی فساد ہے اور تمہارا رب کہہ رہا ہے انی اذا اتھے اتو و تو ربی تو رکھ تو برکت ہی نایا تم میری مانو میں راضی میں راضی ہوں گا برکت دوں گا میری برکت کی کوئی حد نہیں انی اذا عصيت غضبت غضبت لعنت مني تبلغ السابع من البلد جب تم میرے نافرمان ہوگے میں لعنت برساؤں گا اور جب میں لعنت برساؤں گا تو پھر تمہاری سات سات پشتوں تک میری لعنت چلے گی جیسے نافرمانی بڑھے گی ویسے اللہ کی لعنت بڑھے گی میرے بھائیو دنیا استرام میں ہے ہچکولے کھاتی کشتی ہے پھٹے بادبان ٹوٹے ہوئے تختے تغیانی ہے موجیں ہیں استراب ہے او کا ظلمات فی بحر لجی یا موج من فوق ہی موج من فوق ہی صحاب ظلمات بعضها فوق بعد اذا ادا اخرا لم یکد یراہا آج پوری دنیا اس آیت کا منظر پیش کر رہی ہے اندھیرا پھر اندھیرا اندھیرا پھر اندھیرا ایسا اندھیرا ہاتھ بھی اپنا دیکھو نظر نہ آئے دانشوروں کی دانش کے پرزے وہ سارے پرشے سے اڑ گئے عقل والوں کی عقل ماری گئی فکر والوں کے فکر تھک ہار کے اپنے اپنی آجزی بے بسی کا اعتراف کر گئے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا راستہ کہاں سے ملے گا یہ محمد رسول اللہ ہیں یہ کہہ رہے ہیں یا ابا سفیان کم بے کرامت دنیا ولہ ابو سفیان میرے پیچھے آ جاؤ دنیا کی عزت بھی پاؤ گے آخرت کی عزت بھی پاؤ گے ابو سفیان میرے پیچھے چلو دنیا بھی پاؤ گے آخرت بھی پاؤ گے میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لایا ہوں اور بھی سنو وہ جو لذ بلو من علامن علامن خالف امری جو میرے طریقے کو چھوڑے گا جو میرے طریقے سے منہ موڑے گا میرے اللہ نے اس کے لیے ذلت کو لکھ دیا ذلت کو لکھ دیا پاکستان ایٹمی طاقت پھر کیوں ذلت ہے پاکستان کا رقبہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ زرخیز پھر کیوں زمین کی برکتیں روٹ گئیں اور پھر کیوں گندم ناپید پید ہے وہ جو لذ بلو وسارو علامن خالف امری جو میرے میرے طریقوں سے ٹکرائے گا جو میری سنتوں سے منہ موڑے گا میرا اللہ اس کے لیے ذلت لکھ دے گا پستی لکھ دے گا میرے بھائیو یہ ذلت چھائی یہ برکتیں اٹھی خود بخود امریکہ نے کر دیا یورپ نے کر دیا یہودی نے کر دیا فرانس نے کر دیا زوال شدہ قومیں جو قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں وہ اپنے عیب تلاش نہیں کرتی وہ کہتی ہم نے ہمارے ساتھ فلاں نے سازش کی ہمارے ساتھ فلاں نے سازش کی ہمیں ہمیں فلاں نے مروا دیا یہ سب فریب ہوتا ہے شکست خوردہ ذہن اپنے اندر اپنے عیب تلاش نہیں کرتا وہ اوروں میں دکھاتا ہے تاکہ اپنے آپ کو بڑی ذمہ قرار دے ایسا نہیں ہے نہیں ہے نہیں نہیں ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کے قافلہ کیوں لوٹا مجھے رہ زنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے کب یہود و نصارہ نے ہمارا بھلا چاہا کب ہماری خیر کب ہمارے خیر خواہ بنے باطل کب ایمان والوں کا خیر خواہ بنا ہے یہ ہمیشہ کی عداوت ہے جس دن شیطان اترا ہے اس دن سے یہ عداوت ہے حق کو باطل آپس میں برسر پیکار ہیں یہ فیصلہ قیامت میں جا کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بھائی میرے بھائی ہو ہمارے اندر اسباب ہیں ہمارے اندر اسباب ہیں ہماری تباہی یہودی نہیں لائے ہماری تباہی عیسائی نہیں لائے ہماری تباہی دہریے نہیں لائے ہماری تباہی ہندو نہیں لائے ہماری تباہی ہم خود لائے ہیں ہم خود لائے ہیں ہم خود لائے ہیں جب اللہ کی نا فرمانیاں جب رسول کے طریقوں کو کو دھجیاں بخیر دی جائیں جب ماں کا ماں کو ماں کو ڈر لگ رہا ہو کہ میرا بیٹا مجھے ذلیل کر دے گا اور باپ چھپتا پھر رہا ہو کہ میرا بیٹا کہیں میری بےستی نہ کر دے جب ماں کو ذلیل کیا جا رہا ہو باپ کو دھکے دیے جا رہے ہوں اور جب ناچ گانے کی محفلیں برسر عام ہوں شراب کی محفلیں بھی ہوں شراب کی بھٹیاں بھی ہوں شراب کے ہوٹل بھی ہوں زنا کے اڈے بھی چلیں پائل بھی چھن کے گنگرو بھی چھن کے بدن بھی تھر کے لڑکے بھی ناچے دیکھنے والا بھی مسلمان ہو ناچنے والے بھی مسلمان ہو بجانے والے بھی مسلمان ہو گانے والے بھی مسلمان ہو سرتال بنانے والا بھی مسلمان ہو گنگرو چھلکانے والے بھی مسلمان ہو کپڑے اتار کے ناچنے والے بھی مسلمان ہو اور بازار میں بیٹھ کے جھوٹ بولنے والا بھی مسلمان ہو دھوکہ دینے والا بھی مسلمان ہو فراڈ کرنے والا بھی مسلمان ہو قبضہ گروپ بھی مسلمان ہو قاتل بھی مسلمان ہو ڈاکو بھی مسلمان ہو چور بھی مسلمان ہو زانی بھی مسلمان ہو شرابی بھی مسلمان ہو ماں باپ کو اتھیڑنے والا بھی مسلمان ہو کرسی پہ بیٹھ کے فرعون بننے والا بھی مسلمان ہو عدالت میں بیٹھ کے عدالت عدل کا قلم بیچنے والا بھی مسلمان ہو سوچ کو تجارت سمجھنے والا مسلمان ہو سوچ کے بغیر کام نہیں چلتا یہ کہنے والا مسلمان ہو اور ظلم کے بغیر سیاست نہیں چلتی یہ کہنے والا مسلمان ہو سکھات کا انکار کرنے والا مسلمان ہو نماز کو چھوڑنے والا مسلمان ہو پردے سے نکل کر کپڑے اتارنے والی عورت مسلمان ہو اور طاقت کے نشے میں چور ہو کر زمین پر فرعون کے دعوے کرنے والا مسلمان ہو جب یہ سب کچھ مسلمان کرے گا یہ کرے گا جب یہ ہوگا تو پھر میرا اللہ بھی کچھ کرے گا میرا اللہ بھی کچھ کرے گا میرے اللہ کا نظام چلے گا ذلت کا اور پستی کا اور تباہی کا اور بربادی کا غرب اللہ کریتن کینت امینت مطمئن یا کل مکان كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون اے پاکستان والو میں تمہیں ایک بستی کا حال سنو میرا اللہ کا رب اللہ ول میں اے پوری دنیا کے انسانوں میں تمہیں ایک شہر کا ایک بستی کا ایک گاؤں کا ایک ملک کا حال سناؤں یہاں کریا کا لفظ ہٹا دو اپنے ملک کا نام لگا دو گویا اللہ یوں کہہ رہا ہے اے پوری دنیا کے انسانوں یا اللہ کہہ رہا ہے اے پاکستان والو میں تمہیں پاکستان کا حال غرب اللہ میں پاکستان میں تمہیں پاکستان کا حال سناؤں میں تمہیں پاکستان کا حال سناؤں کیا کانت مطمئنہ جب یہ ملک بنا تھا بڑا امن تھا بڑا اطمینان تھا غلہ عام تھا رزق عام تھا روک ٹوک نہیں تھی مہمان کا آنا رحمت سمجھا جاتا تھا مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں ہماری مائیں ہماری بوڑھی دادیاں رات کے بارہ بجے بھی مہمان آتا تو کہتے بسم اللہ بسم اللہ پرانا آ گیا خیر آ گئی برکت آ گئی آج دن کے بارہ بجے بھی مہمان آ جائے عورتیں کہتے منہ چاہتے آ جان دن منہ چاہتے آ جان دن دن کے بے وقوف ہو دن کے بارہ بجے آ رہا ہے دو بجے کھانا کھانا ہے پھر بھی کہہ رہے منہ چاہتے آ جان دن پتہ نہیں کہ ٹھیک ہے آ جان دن رات کے بارہ بجے ہماری بوڑھی اسی اسی سال کی دادیاں میں نے آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں کہ شکر ہے آ گیا شکر ہے پرانا آ گیا ایک دن میرا باپ دیرے میں پریشان بیٹھا ہوا میں کہا کہ ہوا ہے پرانا کوئی نہیں آیا مہمان کوئی نہیں آیا کوئی لگے پریشان بیٹھا ہوں کافی دن ہو گئے مہمان کوئی نہیں آیا ہے ایک یہ میرا بچپن کا دور ہے اسی ملک میں پیدا ہوئے اسی میں پروان چڑھے كانت گانا تمینہ متمنا رزقها رغدا من كل مکان بڑا پر امن تھا رات کے بارہ بجے چلو جوان بچی نکلے اسے عزت کا ڈر نہیں اسے لٹنے کا ڈر نہیں دن کے بارہ بجے آج گھروں میں بیٹیاں خوف زدہ ماں باپ خوف زدہ یہ آنے والا درندہ عیسائی نہیں ہے یہ آنے والا درندہ یہودی نہیں ہے یہ ہندو نہیں ہے یہ سکھ نہیں ہے یہ دہریا نہیں یہ موبائل چھینتے ہوئے قتل کرنے والا یہ کافر نہیں ہے یہ دکان لوٹتے ہوئے قتل کرنے والا یہ یہ سکھ نہیں ہے یہ بینک لوٹنے والا یہ یہ, یہ, یہ, کوئی ملحد نہیں ہے اور یہ مسلمان ماؤں کے جنے ہوئے ہیں یہ مسلمان ماؤں کے دودھ پی کر پروان چڑھے ہوئے ہیں ایک دور یہ تھا امینا متمنا یا سیاح رسق رغدن من کل مکان امن تھا مہمان کا آنا رحمت رزق و عام ادھر سے کھاؤ ادھر سے کھاؤ ہمارے بچپن میں ہماری فصلوں میں گنے کے کھیت شلغم کے کھیت کوئی کوئی کوئی گنا توڑ کے کھائے عام اجازت کوئی شبغم اخاڑ کے کھائے عام اجازت کوئی روک ٹوک نہیں تھی کوئی روک ٹوک ہم بیس تیس تیس تیس گاؤں کے لڑکے اپنے کھیت میں گھس جاتے اور توڑ توڑ توڑ کبھی چچا کے کھیت میں کبھی تایا کے کھیت میں کبھی اپنے کھیت میں نہ باپ روکنے والا نہ چچا روکنے والا نہ تایا روکنے والا آج کسی کے کھیت کا گنا نہیں گنا نہیں ایک چھلکا اتارو تمہیں قتل کرنے کو آ جائے گا تمہیں مارنے کو آ جائے گا ہاں ایک دور تھا جب بڑا پر امن دیش تھا تو میرا رب کیا کرتا تھا یا چیہ ہا راغدن من دن کل مکان چاروں طرف سے اللہ رسک لایا چاروں طرف سے رسک لایا پھر انہوں نے کیا کیا فرق بے اللہ جب رزق آیا جب رزق آیا اور چاروں طرف سے آیا اور زمین نے غلے اگلے آسمان نے بارشیں برسائیں اور زمین کے خزانے باہر نکلے اور ہوائیں سازگار بنی اور پانی موافق بنے اور بارشیں وقت پر ہوئیں اور رزق کی بوسات ہوئی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا حکمران فرعون بن گئے مالدار متقدر بن گئے تاجر بدیانت بن گئے اولادوں نے کیا کیا ماں کو دھکے دے دیے باپ کو ذلیل کر دیا باپ ڈرتا پھرتا ہے باپ ڈرتا پھرتا ہے بیٹا کہہ رہا ہے تو میرے واسطے کیتا کی ہے بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے تو میرے واسطے کیتا کی ہے تو میرے واسطے کیتا کی ہے بیٹی بیٹی ماں کو کہہ رہی ہے بکواس نہ کر پھاؤ کہ نہیں ہے ایک قدرتی ایک جگہ سے میں گزر رہا تھا ایک ماں بیٹی کو ایک بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں بیٹی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں بکواس مت کر اور اس کی ماں کے آنسو موٹے موٹے اس کی گال پہ ڈھلک رہے تھے ایسا لگتا تھا جیسے یہی ساری کائنات کو کپ کپا دیں گے تھر تھرا دیں گے یہ ہونے لگا چاروں طرف سے رسک آیا یہ انہوں نے شکر گزار بننا تھا بلدتن طیبتن ورب بتن غفور جنتان عن میں نے شمال کلو میں رسک رب دکھ شکرولہ بل بتن تیے بتن برپن بڑا امن تھا بڑا چین تھا پھر کیا ہوا ربو پھر نوجوانوں نے گٹار پکڑ لیے پھر کیا ہوا پھر لڑکیوں نے گھنگرو باندھ لیے پھر کیا ہوا نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک کلاس روم میں بیٹھ کے پڑھنے لگے پھر کیا ہوا زنا کے اڈے کھل گئے فائیو اسٹار ہوٹل کے نام پر زنا کے اڈے کھل گئے پھر کیا ہوا سود کے نام پر بڑے بڑے بینک کھل گئے پھر کیا ہوا دیہاتوں میں بھی شراب کی بھٹیاں چلنے لگی پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا ریڑی والا بھی جوا کھیلنے لگا انعامی بانڈ خرید کے دعائیں مانگنے لگا میرا بانڈ کارڈ میرے دیں Sir John پھر کیا ہوا بھائی بھائی کا دشمن بن گیا پھر کیا ہوا سارا بازار دھوکے پر فراڈ پر جھوٹ پر دھوکے پر اور ساری نسل لڑائی پر جھگڑے پر قتل پر بھارت پر چلے گئی پھر کیا ہوا قاضی بک گئے پھر کیا ہوا حکمران فرعون بن گئے پھر کیا ہوا نوجوان سرکش ہو گئے پھر کیا ہوا عورتیں آوارہ ہو گئیں پھر کیا ہوا ماں باپ کی عزتیں اٹھ گئیں پھر کیا ہوا گانے بجانے کی محفلیں عام ہو گئی پھر کیا ہوا مسجدیں فرقہ واریت کا گڑھ بن گئی جو ممبر رسول محبت کے پھول بکھیرتا تھا اس ایسی نفرت کی آگ برسائی گئی اور ایسے فرقہ واریت کا زہر ایسا بیج بویا گیا اور ایسا زہر پھیلایا گیا کہ مسلمان مسلمان کو قتل کرنا جہاد سمجھنے لگا اور گھروں کو مسجدوں کو اڑا دینا اور بموں سے مار دینا اس کو اس کو اپنا فیل عظیم سمجھنے لگا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا محبتیں مٹ گئی ایک دوسرے کو سلام تو کیا پر اندر میں بغض اور نفرت اور عداوت اور حقارت پھر کیا ہوا پھر حسد پھیلا پھر کیا ہوا مالداروں نے زکات دینی چھوڑ دی پھر کیا ہوا ذمہ داروں نے اشر دینا چھوڑ دیا پھر کیا ہوا نوجوان نسل مسجد کی راہیں بھول گئی اور رقص گاہوں کو چل پڑی پھر کیا ہوا مالداروں نے زکات دینے کی بجائے عشرت قدے تعمیر کیے اور عیاشی کے اڈے تعمیر کیے پھر کیا ہوا غریب کو حقیر سمجھا غریب کی بیٹی کو بیٹی نہ سمجھا غریب کی ماں کو ماں نہ سمجھا غریب کی بیوی کو بیوی نہ سمجھا غریب کی عزت کو عزت نہ سمجھا غریب کے تقدر کو تقدس نہ سمجھا پھر کیا ہوا صوبے آپس میں لڑے قومیں آپس میں لڑی صوبے صوبے کے خلاف زہر اگلنے لگے بلوچوں نے پنجابیوں کو مارا پنجابیوں نے بلوچوں کو مارا سندھیوں نے پنجابیوں کو مارا پنجابیوں نے سندھیوں کو مارا پٹھانوں نے پنجابیوں کو مارا پنجابیوں نے پٹھانوں کو مارا ہم پٹھان ہم بلوچ ہم پنجابی ہم سندھی قومیت کہ بت کھڑے ہو گئے اور ایک بہت بڑا طبقہ اپنی قوم کا پجاری بن گیا اسلام بے بھولا شریعت بھی بھولے مذہب بھی بھولا دین بھی بھولا قوم قوم قوم کے نعرے لگے زبان کے نعرے لگے لسانیت کے لسانیت کا تعصب قوم کا تعصب صوبے کا تعصب پھر کیا ہوا حکمران طبقہ پھر کیا ہوا دفتروں میں بیٹھنے والے بدیانت ہو گئے رشوت خور ہو گئے ظالم ہو گئے ہر آنے والے سے رشوت لینا اپنا کام بنا لیا اپنی ضرورت بنا لیا اپنا مقصد بنا لیا کسی کا بچہ مرے کسی کی بیٹی علاج کے بغیر مرے کسی کی بیٹی کے ہاتھ پیلے ہوں یا نہ ہوں کسی کے گھر میں چولہا جلے یا نہ جلے شراب جلے یا نہ جلے رشوت والا کہتا ہے میرے بچوں کے لیے چاہیے کرا ہوا اور سوج کا رسیا اور جوئے کا رسیا اور سٹے کا رسیا جو یہ سب کچھ کرتا ہے جب یہ سب کچھ ہوا وتعلقهم وكان رئيس القوم لهم وكرم الرجل مخافة شره وارتفعت و في المساجد وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولبس الحرير ولانا آخر هذه وری واقع جو کچھ میں نے پہلے بتایا یہ اس حدیث سے نکال کے بتایا ہے جتنا کچھ میں نے بتایا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ کر دیا وہ کر دیا اس کا ماخذ کیا ہے یہ حدیث اس حدیث میں میرے نبی نے یہ ساری باتیں بتائیں میں نے اسی سے نکال کر آپ کو بتائی ہیں پھر میں نے اس کی آپ کو عبارت پڑھ کے سنائی ہے میرے نبی نے فرمایا جب تم یہ کرو گے تو پھر انتظار کرو ریحن ہمرا و زلزلتن و خسن و مسن و کسخن و آیات متطابعات کنیزا من بالن کچھ اصل فتتابا پھر کیا ہوگا پھر زلزلے آئیں گے پھر ہوائیں پاگل ہو جائیں گی پھر موسم دشمن بن جائیں گے پھر آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے پھر زمین میں دھسا دیے جاؤ گے اور اوپر نیچے میرے عذاب میرے رب کے عذاب کے دروازے کھلیں گے جب تک تم توبہ نہیں کرو گے تم توبہ نہیں کرو گے میرے اللہ کا نظام نہ بدل چلے گا پھر جب مثلا قریتن کانت آمنتن مطمئنتن یأتیها رزقها رغدا من کل مکر یہ آیت مجھے آج کے دل بڑا تڑپا میں تقریباً ہر بیان میں آیت سنا رہا ہوں کہ مجھے میرا دیش اس آیت کا مسلاک نظر آ رہا ہے اس آیت کا مستاق نظر آ رہا ہے اور اس سے زیادہ روتا رونا اس بات پر ہے کہ کہ ادھر ادھر نہیں جا رہا ہے جدھر سے مسئلہ حل ہوگا ادھر نہیں جا رہے جدھر سے کام بنے گا بادشاہ حکمران ارے یہ تو ہمارے جیسے کمزور لوگ ہیں اور اکثر بدیانت لوگ ہیں جو اس وقت کے حکمران ہیں ارے یہاں جنید بغدادی بٹھا دو شیخ عبد القادر جلانی جو قطب دوران اور اور زمان زماں نہیں کیا کیا مقام اللہ سے پائے انہیں بھی حکومت میں بٹھا دو اور فیصلہ آباد کے بازاروں میں سود عورتیں مر گیا کس حال میں اللہ کے سامنے پہنچا کیا کہے گا اللہ کو کیا کہے گا اللہ کو ہے ہے ہے پھر کیا ہوا ضرب اللہ مثلا بڑا امن تھا یا رسکو رغدن من کل مکان بڑے رزق تھے پھر کیا ہوا فکفرت بے اللہ پھر یہ نافرمان ہو گئے پھر یہ سرکش ہو گئے پھر یہ باغی ہو گئے پھر یہ آوارہ ہو گئے پھر میں نے کیا کیا اللَّهُ لِبَاسَ الخو کے بِمَا كَانُوا ہوں میں نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا میں نے خوف کا لباس پہنا دیا صرف بھوکا نہیں کیا اللہ اللہ کی قسم تمہارے حکمران نہ تمہارا کچھ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں نہ ان کے خلاف اٹھو نہ ان کے قصیدے پڑھو ان کی ہدایت کی دعا کرو وہ تمہارے جیسے بھائی ہیں ہمارے جیسے بھائی ہیں ہاں ہاں ہاں ہاں اگر تم نے بغاوت کرنی ہے تو اپنی آنکھوں کے خلاف کرو جو آج تک زنا کر رہی ہیں اپنے کانوں کے خلاف جلوس نکالو جو آج تک گانا سن رہے ہیں اپنی زبان کے خلاف جلسہ کرو جو آج تک ہمت پہ جھوٹ پہ گالی پہ لگی ہوئی ہے اپنے ہاتھ کے خلاف بغاوت کرو جو غلط تولتا ہے غلط لکھتا ہے اپنی سوچوں کے خلاف اپنے دل کے خلاف اٹھو جو ہر وقت جز گندے جذبوں سے بھرا ہوا ہے ان غلط جذبوں کے خلاف جلسے کرو ان غلط جذبوں کے خلاف جلوس نکالو حکومت کے خلاف جلسے کرنے جلوس نکالنے سے اگر مسئلہ حل ہوتا تو اس ساٹھ سال میں جتنے پاکستان والوں نے جلسے سے جلوس کیے شاید ہی کسی قوم نے کیے ہوں ان کے مسئلے حل ہو جاتے نہیں نہیں نہیں پھر بھی نہیں نہیں نہیں ہرگز ہرگز نہیں نہیں ایک راستہ ایک راستہ ایک راستہ اللہ کے سامنے جھکو اللہ کے سامنے جھکو اللہ کے سامنے جھکو پھر میرا اللہ بدلے گا ہوائیں میرے اللہ کی بادل میرے اللہ آسمان میرے اللہ کا دھرتی میرے اللہ کی آکاش میرے اللہ کا وادیاں میرے اللہ کی دامن میرے اللہ کے کوسار میرے اللہ کے ندی نالے میرے اللہ کے چشمے جھرنے میرے اللہ کے آبشارے میرے اللہ کی غلے میرے اللہ کے خزانے میرے اللہ کے پانی میرے اللہ کے سمندر میرے اللہ کے